تھی کہ آخرت میں نہ پیسہ کام آئے گا نہ سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اللہ یہ کہ اللہ رب العزت کسی ایمان والے کے لیے اجازت دیں گے سفارش کی تو وہ سفارش ہو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے خلیل ہیں اور خلیل ہونا یہ اللہ کے خلیل ایک تو انسان انسان کا دوست ہوتا ہے وہ تو کوئی کام نہیں آئے گا آخرت میں لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا تو اللہ کے دوست ہیں تو اللہ کے دوست کی کیا حالت ہے کیا کہانی ہے کیا اس کے اعمال ہیں یعنی بے شک ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے لیکن ان کے اعمال دیکھیں ان کا ایمان دیکھیں ان کی آزمائش میں ان کی ثابت قدمی دیکھیں کہ اللہ کے خلیل ہونے کے ساتھ ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کو لقب بھی خلیل کا ملا اور ان کے ایمان اعمال ایمان اعمال تقوی ثابت قدمی کے اعتبار سے اخروی مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے فرمایا کہ آپ ذکر کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ کتاب ہے کہ آپ ذکر فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ذریعے سے امتحان میں مبتلا کیا کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا فاطم ہونا اور انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ابتلاع کا امتحان کا ذکر کیوں خصوصیت سے کیا علماء نے لکھا ہے کہ یہ مشرقین مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے تھے اور یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی ملت کہلاتے تھے کہ ہم ابراہیمی ملت کے ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے کئی مقام پہ فرمایا کہ ماکان ابراہیم ہوں یہودیم بلا نسرانیم بلا حنیفم حنیف مما کان من المشرقی کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ کوئی اور جماعت تھے نہ مشرق تھے بلکہ اللہ کی یکسو عبادت کرنے والے تھے تو یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ کیسے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے احوال یہ ہیں پھر یہ غور کر لیں کہ ہم کیا واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں مشرقین مکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں تو وہ بھی اپنے احوال پر نظر ڈال لیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے اور یہ تو بت گر ہیں بت بت بناتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ کیسے مشرقین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلانے والے ہیں تو اس لیے آپ تذکرہ کریں ان کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے توحید میں علماء نے لکھا ہے کہ امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کہ کس طریقے سے یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کی اور پھر گھر کے اندر بت پرستی کا کیا بت گری کا طریقہ کار تھا کہ والد بت بنانے والے پھر فروخت کرنے والے تھے کہ سب سے بڑی طاقت انسان کو اپنے والد سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ پشت بنائی کرتا ہے اولاد کی حفاظت کرتا ہے اولاد والد کی طاقت اور پشت اور قوت بازو کے ذریعے سے کام کرتی ہے کہ والد ہی مخالف ہیں پھر علاقے کے سب لوگ مخالف ہیں بادشاہ مخالف ہے اور یہ پھر بھی توحید کا کام کر رہے ہیں تو امام مانا ہے سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید میں اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا اس کے لیے فرمایا کلمات کلمات کے ذریعے سے ہم نے امتحان لیا اس کلے ان کلمات کے لفظ سے کیا کلمات مراد ہیں کن باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ کلمات سے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے مختلف امتحانی مراحل ہیں اور اس سے مراد حکم الہی ہے کلمات کلمہ کلمہ لفظ کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کے احکام شریعت جو مختلف مراحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں امتحان میں یا ثابت قدمی کے اعتبار سے مبتلا کیا ہے کئی مصائب میں تو ان میں یہ ثابت قدم رہے یہ سب کلمات ہیں سب سے پہلا کلمہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کا درس دیا ادب کا لحاظ رکھ کے انشاءاللہ شاء اللہ پارے میں اس کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا یا ابت لمتا بدو مالا یسما اے میرے پیارے ابا جان آپ کیوں اس طرح عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں یعنی توحید کا درس بھی ہے اور ساتھ یا ابت والد کے ادب کا بھی پہلو ساتھ ہے پھر دوسرا مرحلہ امتحان کا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہ والد کو جب سمجھایا تو والد نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی اور ساتھ یہ کہا لا ارجمن کا جرنی کہ آپ اگر بتوں کو نہیں مانتے ہو اور اپنی انعادات سے باز نہیں آتے ہو تو میں تمہیں پتھروں سے سنسار کر دوں گا لارجمن کا وہ جرنی ملیہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آستہ آستہ فرق ربی ان شاء اللہ میں ان شاء اللہ آپ کے لیے دعا کروں گا توبہ مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے تو ٹھیک ہے آپ ناراض نہ ہو تو گویا کہ والد کے اتنے سخت جملے کے بدلے میں یہ نہیں ہوا حالانکہ کتنا فرق ہے کہ بیٹا پیغمبر ہے مباحد ہے اللہ والا بندہ ہے اور والد کافر ہے مشرق ہے بت گر بت فروش ہے تو اس تقابل دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پتھر سے سنگسار کر دیں گے بیٹا آگے سے کہہ رہا ہے راستہ فرولا بھی میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا اللہ آپ کو ہدایت دے دے گویا تو یہ بڑا مقام بڑے مقام کی بات ہے اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے حنیف حنیف عربی زبان میں کہتے ہیں تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک لا شریک ذات کی عبادت کرنا یعنی ادیان باطل سے تو ہٹ کر ہی ہٹ کرنا جو غیر مذہب ہیں ان سے تو برات ہے ہی ان سے تو دوری ہے ہی رشتہ داروں سے بھی دوری ہے والدین سے بھی دوری ہے اپنے ملک سے بھی دوری ہے تمام چیزوں سے بیزاری ہو گئی سب سے علیحدہ ہو کر ایک لا شریک ذات کی بات ماننے والے ہیں جب دیکھا والد نہیں مان رہے تو پھر وہ جو میلے پر گئے ان کے بت توڑے وغیرہ لمبا واقعہ انشاءاللہ آئے گا پھر انہوں نے سردنا شروع کر دی پھر آگ جمع لکڑیاں جمع کی آگ کے اندر ڈالنے کی ترتیب کر دی وغیرہ جب دیکھا کہ ان کو تو آگ بھی نہیں جلاتی پھر بھی یعنی جو مشرق ہوتا ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مت ماری جاتی ہے تبھی تو وہ مشرق ہوتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے تب وہ مشرق ہوتا ہے ورنہ تو تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ یہ درخت میرا کیا کر سکتا ہے یہ پتھر میرا کیا کر سکتا ہے یہ نفع نقصان خود گنگے بہرے ہیں کیا نہ سمجھتے سنتے ہیں نہ ان میں کوئی شعور ہے تو وہ ہمارے نفع نقصان کے کیسے مالک ہے اگر تھوڑا سا شعور ہو تو انسان شرک نہیں کرے گا مشرق کا شعور عقل کام نہیں کرتی تبھی تو وہ مشرق ہوتا ہے تو جب دیکھا کہ اتنی بڑی آگ جس کے شعلے آسمانوں کو جا رہے ہیں اور ایک عرصے تک ساری دنیا لکڑے لکڑیاں جمع کرتی رہی اور پھر ایک بندے کو اندر ڈالا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی باغ بن گئی سلامتی والی ٹھنڈی بن گئی اور ان کو کسی درجے میں کچھ بھی نہیں ہوا تو آخر کچھ عقل اگر ہوتی قوم نمرود ان لوگوں کی تو وہ ایمان لے آتے کہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا سچا ہے لیکن ایمان نہیں لائے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وہاں سے ہجرت کرنے کا آگ ویسے ہی جلدی جلدی گئی بجھ گئی جب شام کی طرف آئے تو اس بادشاہ نے پھر غلط ترتیب کے ساتھ جو واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خاتون کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے اور پہلے بیوی کو سمجھایا تھا کہ اس وقت میں اور آپ ہی اخوت رکھتے ہیں شریعت کے اعتبار سے کہ شریعت والے ماننے والے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو ایک آپ اس وقت مار رہی ہیں ایک میں مار رہا ہوں شریعت کو تو ہم دونوں آپس میں شریع اعتبار سے بہن بھائی کہ رشتہ ایک ہے اسلامی جیسے ان والمؤمنون اخوا کا لفظ قرآن مجید نے بیان کیا کہ سب مومن مسلمان مرد و زن آپس میں بھائی بھائی ہیں تاکہ وہ غلط نظریے کے ساتھ آپ کی طرف نہ کوئی اقدام کرے جبکہ اس نے پھر بھی کوشش کی اور وہ ناکام ہوا وہ زمین میں دستہ رہا جو کچھ تو وہاں سے پھر اس نے طائب ہو کر ایک ہدیے میں لونڈی دی جبکہ وہ لونڈی تھی نہیں وہ ایک باشزادی گھرانے کی ایک خاتون تھی کہ جن کے ہدیے میں حاجرہ حاجرہ نام کی سارا کو دی جو انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام السلام پیدا ہوئی ہے حضرت سارہ سے حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئی ہے جن سے حضرت پھر یعقوب علیہ السلام ہے جن سے پورا شجرہ نصب ہے پھر بنی اسرائیل کے خاندان کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب ملتا ہے پھر وہاں سے جو بیٹا پیدا ہوا اسماعیل وہاں سے پھر حکم ہوا تفصیلی بات اپنے مقام پہ آئے گی تو ان کو حکم ہوا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر کے چلے جائیں شام میں کچھ عرصہ رہے اور یہیں پہ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام ان کی بات ماننے والے بنے جو ان کے رشتہ دار بھی تھے اور پھر ان کو اسی علاقے کا پیغمبر بنا دیا گیا جو ایک سمندری علاقہ ہے اس کے قریب ان کی بستی آباد تھی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم پہلے تو شام میں آبادی کا تھا ایک آدھ سال رہنے کے بعد پھر حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلیں اور کسی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالنا ہے رہبر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کو لمبا سفر تھا اور ساتھ ایک بیوی کو لینے کا حکم تھا حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کو راستے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کوئی اچھی جگہ آتی تو ایک فطر بشری فطرت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبراہیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ اسی جگہ حکم ہے پڑاؤ ڈالنے کا تو جبراہیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ نہیں اس جگہ نہیں پھر آگے چلتے چلتے ایک ایسا علاقہ آیا جس کو قرآن مجید نے کہا وادی غیر سی سر کہ نہ اس میں کوئی گھاس ہے نہ اس میں کوئی درخت ہے نہ اس میں کوئی پانی ہے بس بالکل ایک صاف صحرا علاقہ ہے اور اس میں حکم ہوا کہ آپ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں چنانچہ وہاں سے واپس آ گئے پھر ایک عرصے کے بعد بیٹا جب کچھ چلنے کے قابل ہوا تو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دیں پھر ذبح کرنے والی خواب کو پورا کرنے کے لیے گئے جب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی امتحانی لینا تھا پھر ایک عرصے بعد حکم ہوا کہ آپ جائیں تو بیت اللہ کی تعمیر کریں بیت اللہ کی تعمیر کی جو اس کے بعد ایک دو آیات کے بعد تعمیر کے بعد پھر باپ بیٹے نے دعا کی تو یہ مختلف امتحانات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے جو یہاں پر لفظ فرمایا نا وہ زبت ابراہیم ربو بکل ماتن کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا وہ کلمات احکام شریعہ ہیں وہ زندگی کے مختلف احوال میں ان کو آزمائشوں میں ڈالا اور ان سے ان کی ثابت قدمی کا جائزہ لیا اور اس سے ان کے مقام کو بلند کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں جیسے بھی ان پر احوال آئیں گے تو یہ تو ثابت قدم ہی رہیں گے لیکن بعض درجات ایسے ہیں کہ وہ ابتلاعات کے بعد جب صبر کرتا ہے انسان تو اس میں وہ مقامات اخروی حاصل ہوتے ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ و والسلام وسلام پر آتی ہیں پھر اس کے بعد جس کا جتنا ایمان ہے پھر اس کے بعد جس کا جتنا ایمان ہے پھر اس کے بعد جس کا جتنا ایمان ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے نا کہ بلینا بسرا فصبرنا کہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالا گیا مبتلا کیا گیا مختلف آزمائشوں مصیبتوں پریشانیوں میں بس ہمارا وظیفہ ایک ہی تھا نہ بس مختلف طریقوں سے ہمیں آزمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات آتا ہے اور ہمارا ایک ہی کام تھا فصبرنا بس ہم صبر کرتے تھے اور اسی صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے فرمایا وہ بلونا ہم بالحسنات و سیات لحم ہم اہل ایمان کو حسنات کے ذریعے سے بھی سیئات کے ذریعے سے بھی یعنی اچھائیوں اور خوبیوں مال کی فراوانی عزت صحت کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں اور کبھی تنگ دستی بیماری پریشانی ابتلاعات کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں لا لہم یرجعون ان دونوں امتحانوں کا مقصود ہمارا ایک ہی ہے کہ یہ بندہ خوشیوں میں رہ کر بھی ہمیں یاد کرے مصیبتوں میں مبتلا ہو تو بھی ہمیں یاد کرے لا یرجعون یرجعون الینا ہماری طرف انابت کرے ہماری طرف رجوع کرے تو یہ مختلف بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دین کے تین حصے جو ہے قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ بیان فرمائے آپ تلاوت کریں گے وہ آیات بالکل ایک طرح ہیں سورہ برات میں یعنی دسویں پارے میں اَتا العابدون الحامدون الساجدون الراکعون یہ دس صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت یہ صفت یہ صفت یہ دس کام ان نیک بندوں میں ہونے چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ دس مجاہدے سے آئیں گے کچھ پریشانی مصیبت کچھ مشقت آئے گی دس وہ کام پھر ہوں گے دوسرے مقام پہ سورہ مومنون میں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مورزون والذين هم للزکاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون یعنی نیک لوگ وہ ہوں گے جو نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں اور وہ لغ باتوں سے بچتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں زیادتی وغیرہ ظلم یہ سب نہیں کرتے ہیں یہ دس دس چیزیں قد افلح المؤمنون دس سورہ برات میں بیان فرمائیں دس سورہ مومنون اٹھارہ پارے میں بیان فرمائیں اور دس سورہ احزاب میں بیر بیان فرمائیں بالکل بائیسویں پارے کی غالباً دوسری یا تیسری آیت ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات اور ان کا کام کیا ہے والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات کہ یہ اچھائیاں ان نیک لوگوں میں ہیں تو یہ دین جو ہے نا اس دن دس چیزیں سورہ برات میں دس سورہ مومنون میں دس سورہ احزاب میں مومن بندوں میں یہ صفات ہونی چاہیے اور یہی کلمات ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پورے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی کچھ مخصوص خوبیاں ہیں جو ہمیں شریعت نے عطا کی ہیں ان میں سے مونچھوں کو کم کرنا داڑھی کو بڑھانا ناخنوں کا کاٹنا بغلوں اور زیر ناف کا با بال صاف کرنا ہفتہ وار مستحب زیادہ سے زیادہ تاخیر ہو تو چالیس دن ورنہ گناہ گار ہوگا اور مسواک کرنا خوشبو لگانا ختنہ کرنا شادی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے مخصوص سنتیں تھیں جس میں کلی کرنا مسواک کرنا بعض علماء نے لکھا ہے کہ کلی کرنا مسواک کرنا یہ ابتدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے ختنہ کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے وہ کر کے ختم کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام جب پیدا ہوئے تو حضرت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ داغ دیا جائے شرم گاہ کو داغ دیا جائے تو وہ جو بچے کا ختنے کی وہ چمڑا سا آگے بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کاٹ دینے کو حکم دیا داغ دیا جائے اور داغ دینا یہ استعارہ ہے اس بات کا کہ یہ ہماری امانت ہے شرم گاہ اور اس کو جائز محل میں استعمال کرنا ہے اور ناجائز محل میں استعمال نہیں کرنا ہے یہ آپ کو علامت دی گئی ہے یہ کاٹ اور تو جسم کا کوئی حصہ نومولود کا نہیں کاٹا جاتا کیوں کاٹا گیا اس کاٹنے میں یہ علامت دی گئی ہے کہ جو ان دس جگہوں میں آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے ان میں سب میں ایک جگہ ایک بات مشترک آتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور صحیح جگہ میں محل میں استعمال کرتے ہیں ناجائز جگہوں سے اپنے آپ کو گریز کرتے ہیں تو یہ مخصوص ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی گویا کے امتحانی کلمات تھے دوسرے مقام پہ فرمایا وہ ابراہیم الجی وفا ہم نے امتحان لیا انہوں نے امتحان میں اپنے آپ کو کامل کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے انعام پھر دیا انی جاعل کلنا سے امام اے ابراہیم آپ سب امتحانوں میں کامیاب ہو گئے ہم آپ کو دنیا کا امام بنائیں گے تو فوراً ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے وہ من ضروریتی اللہ میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے دیکھو والد کے اندر اپنی اولاد کے بارے میں کتنی شفقت ہوتی ہے کہ اسی مقام پہ اپنی اولاد کے لیے مانگا کہ امن ضروریت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا واحد ظالمین اولاد کو امام بناؤں گا لیکن جو اولاد آپ کی ظالم فاسق فاجر کافر ہو گئی اس کے لیے میرا عہد نہیں ہے یعنی ان کے لیے بھی وظیفہ یہی ہے اولاد کے لیے بھی کہ وہ بھی ایمان والے ہوں امال صالحہ والے ہوں تقوی والے ہوں تو ان کو بھی امام بنائیں گے اللہ ہمیں سمجھ